بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى سورة البورہ جس میں اللہ رب العزت نے عظیم حکمتیں اور عظیم تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم انسانیت کے معراج کو اور کامل فلاح کو حاصل کر لیں اور اس کی جو آیات ہیں پہلی دو آیات ہیں مبارکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم نے کل ان پر غور کیا تھا اور انہی آیات کا تسلسل ہے آج بیزن اللہ تعالیٰ فرمایا زا الف لام میم ذالک الکتاب لا روی بفی حدل المطقین تو ہماری جو بحث تھی وہ اس نقطے پر پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے جیسا کہ اس کتاب کے آغاز میں اس کی عظمت اور جلالت کا ذکر موجود ہے ذالک الکتاب یہ عظیم الشان الکتاب جو کہ کتاب کے کمال پر ہے کسی بھی کتاب میں جو کمالات ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں جمع ہیں اور اسی میں جمع ہے کوئی اس کی مثیل نہیں ہے ریب بفی حدل للمتقین یہ ہدایت ہے کل کی کل یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے یہ لام جو ہے نا یہ انتفاع کا ہے یہاں پر کہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر اور اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی شخص ہدایت کو نہیں پا سکتا کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر یا اپنی قوت عقل ادراک حواس پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ ہدایت کو پالے گا اور فلاح حاصل کر لے گا تو یہ گمراہی ہے خالص گمراہی ہے اس لیے انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے جیسا کہ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ائمہ کرام میں سے ایک امام گزرے ہیں اور ان کا علم کے ساتھ ساتھ ان کا یہ امتیاز تھا کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھے اور زہد میں ایک مثال تھے خاص طور پر جو بادشاہ اور عمرا تھے ان سے دور رہا کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں حق بیان کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے نہ کسی سے ڈرتے تھے اللہ رب العزت کے سوا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ علیہ صلی اللہ فقی اللہ بغیر اللہ تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں نا علماء ربانی اللہ ان کے ان کی زبان سے سکینت اور حکمت کے الفاظ جو ہے وہ ادا کرواتے ہیں اپنی رحمت سے اللہ ان کو حکمت عطا فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ انسان جو ہے ہم ہم جیسے یہ کسی بھی منزل مقصود تک اللہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک یہ اللہ کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ رب العزت تک اللہ کے بغیر ہی کیسے پہنچ سکتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو اللہ ہی کی ضرورت ہے اپنے رب کی ضرورت ہے فقی فیوس اللہ بغیر اللہ الكتاب الکتاب ريب فيه هدى للمتقين یہ ہدایت ہے متقین کے لیے تقوی کیا ہے جو شرط ہے یہاں پر کہ جس کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تقوہ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے پہلے بھی ہمارے دروس میں اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے کہ یہ وقایا سے ہے اپنا بچاؤ کرنا اور اپنی حفاظت کرنا کسی بھی ایسی چیز سے خارجی چیز سے جو انسان کے اندر جو فلاح کا حیا کا اور ادب کا شعور ہے اور پردہ ہے اس کو خراب کر دے اس کو پھاڑ دے اسے ختم کر دے تو اس خارجی چیز سے اس خارجی خطرے سے اپنی حفاظت کرنا یہ تقبہ ہے اپنا بچاؤ کرنا اپنا تحفظ کرنا وقایا تو اللہ رب العزت انسان کو دو طرح کے پردے عطا فرمائے ہیں ایک پردہ فطرت کا ہے یہ حد ہے جو انسان کے اوپر ہے فطری ادب فطری حیا فطری تقوا کہلاتا ہے جو جیسے یہاں پر ہے حدل المتقین جو شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کے لیے بھی یہ قرآن کہتا ہے کہ حدل المتقین ہدایت متقین ہی کے لیے تو اس میں کون سا تقوا ہے ابھی اس میں فطری تقوا اور فطری حیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو اللہ رب العزت انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی صفات رکھی ہیں اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں کہ جو رضائل ہیں برے اخلاق ہیں قتل جھوٹ اور اس قسم کے دیگر جو برائیاں ہیں اور اسی طرح سے پھر اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی خواہش اور اس سے محبت اور اس عظیم ہستی کی پہچان اور اس کے آگے جھکنا اور اس کو تلاش کرنا جیسے کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دودھ تلاش کرتا ہے اپنی ماں سے ٹھیک ہے نا تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ جذبات ہیں فطرتاً اللہ رب العزت نے کئی گنا اس بچے سے زیادہ اس انسان میں رکھے ہیں جو اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور اس کی جستجو کرتا ہے یہ تقوی ہے فطری ایک اس کا پردہ ہے اور اسی طرح سے جب انسان پھر اسلام لے آتا ہے اور اس کو شریعت کا نور مل جاتا ہے کتاب و سنت کا علم اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر ایک اور تقوی کی تہ آ جاتی ہے جو ایک عظیم ترتا ہے اور وہ اللہ کا نور ہے کتاب و سنت کا ادب ہے جس کو اللہ نے سبغت اللہ بھی کہا ہے اللہ ومن احسن من اللہ سبغ عابدون تو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا رنگ ہے یہ وہ اخلاقیات ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی جو تعلیمات سماویہ ہیں شریعت ہے اس سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور انسان اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے تو یہ دونوں طرح کے پردے انسان پر ہونے چاہیے تو ان دونوں پردوں کو پھاڑنے والا شخص فاجر کہلاتا ہے فجور ہے نا پردے کو پھاڑ دینا فطرت کے بھی حیا اور اخلاق اور اس طرح سے شریعت کے پردے کو بھی اس کی حدود سے تجاوز کر لینا اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کو ضد کے طور پر بیان فرمایا فرمایا کہ امن جعل المتقین کل فجار کیا ہم متقین کو فجار کی مانند کر دیں گے ایسا نہیں ہے ایک فاجر شخص ہے جو ان حدود کا خیال نہیں کرتا ہے نہ فطری نہ شرعی اور اس کے مقابلے میں ایک متقی شخص ہے جو ان دونوں حدود کی پاسداری کرتا ہے خدل المتقین تو جو شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن وہ حق کو تلاش کرتا ہے اسلام کو تلاش کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہے الہ کا متلاشی ہے اس کو یہ قرآن یقیناً ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے اس کو ہدایت کا نور عطا ہو جاتا ہے حدل للمتقین عظیم چیز ہے یہ تقوی بقایا تحفظ کرنا بچنا تو جو انسان اس تقوی کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے اس میں پھر یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے کہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک اللہ کی معصیت سے بچاتا ہے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں صرف خوف نہیں ہے تقوا یہ تقوا جو خوف ہے یہ ایسی خشیت ہے جو علم کے ساتھ ہے اس میں محبت داخل ہے اس میں اللہ رب العزت کی بے پناہ بلکہ سب سے بڑھ کر محبت داخل ہے تو اس قرب کو تلاش کرتے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہ کروں ذرا برابر بھی اس کے حکم سے سردابی نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے تو اس بنا پر علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے جو اگرچہ مباح ہے حلال ہیں لیکن خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی حرام کی طرف لے جائیں گی یا اسے اللہ کے نافرمانی کی طرف اس کو دھکیل دیں گی تو ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تقوی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے قابل اخبار سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے حدیثنی عن کہ تقوا کیا چیز ہے تو انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے طریق دار شوق کیا آپ نے کوئی ایسا راستہ کبھی انتخاب کیا ہے جس میں کانٹے ہوں کانٹے دار راستے سے آپ گزرے ہوں جھاڑیاں ہیں یہ کوئی بھی چیز ایسی ہے کہتے ہیں نعم تو پھر انہوں نے کہا کہ عمل تفی تو آپ کس طرح سے گزرتے ہیں اس راستے سے تو کہتے ہیں کہ حدیب تو اشمر کہ میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں اپنے کپڑوں کو بھی اٹھاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا الجھ نہ جائے اور نقصان نہ ہو جائے اور میں احتیاط کرتا ہوں بھرپور طریقے سے تو کہتے ہیں کہ ظاہر کا تقوا یہی تقوا ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا ہر اس خدشے سے بچانا جس کے بارے میں یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نافرمانی تک لے جائے گا لا تقرب الفواحش ما وا وما بطن لا تقرب الفواحش ما بہرا منہا وما بطن فرمایا ان فواہش کے قریب بھی مت جاؤ جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اللہ نے فواہش کے قرب سے منع کیا ہے صرف فواہش کے ارتکاب سے منع نہیں کیا قرب انسان کو اس برائی میں مکمل طور پر دھکیل دیتا ہے تقوا عظیم منصب ہے پچاس سے اوپر فوائد صرف قرآن کے ظاہر میں ملتے ہیں قرآن کے ظاہری الفاظ میں تقوا کے پچاس سے اوپر فوائد ملتے ہیں تفاصر کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اگر آپ کہیں گے تو کسی وقت آپ کو لکھوا بھی دیں گے قرآن کی آیات میں جس میں فلاح ہے رحمت ہے ہدایت ہے دنیا آخرت کی کامیابی ہے رزق ہے غموں سے نجات ہے جو عمومی موٹے موٹے فوائد ہیں اور یہاں پر بھی جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ذکر ہے خدل للمتقین سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ہدایت ہے اور ہدایت سے کیا مراد ہے صرف یہ نہیں کہ انسان کو دنیا میں اللہ کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس کو اپنے جسم کا اپنی روح کا صحیح استعمال معلوم ہو جاتا ہے ہر معاملے میں خواہ وہ دینی زندگی ہو خواہ دنیاوی زندگی ہو رب الدی شيء خل ثم هدى رب الدی اعطى اللہ شيء خلقه ثم هدى موسا علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر خلق کو اس کی مخصوص شکل دی ہے جب اس کو تخلیق فرمایا مخلوق کو اور اس کو پھر ہدایت دی اس ہدایت سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا ہر عضو ہر حصہ اپنے صحیح محل پر کام کرتا ہے ہاتھ نے جو کام کرنا ہے اس کی انگلیوں نے جو کام کرنا ہے اگر یہ کام کریں اور اپنے مقصد کو ادا کریں تو یہ ہدایت ہے اگر ہاتھ کی انگلیاں شل ہو جائیں مفلوج ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس میں ہدایت کا نقص پیدا ہو گیا ہے اسی طرح سے آنکھ کا جو مقصد ہے رویت اس طرح سے دیگر ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر پھر عقل اور ادراک اور شعور بصیرت کامل پیدا ہو جاتی ہے اپنا راستہ دیکھنے لگتا ہے اور دنیا میں اس کو وہ نور مل جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنا سفر کرتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل جو متقی نہیں ہے اس کے پاس وہ نور نہیں ہوتا ہے اب مئی منقانہ پھر یہ تقوی جو ہے وہ کیا ہے صرف اللہ کے حرام کردہ امور یعنی منحیات سے بچنا اور عوامر اللہ کے احکامات کو بجا لانا اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جیسا کہ میں نے کیا جو اللہ کی رضا کے تابع ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ تعلم مسئلہ خیر من قیام لیلہ کہ ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ دین کا ایک حکم سیکھنا اس کا فہم حاصل کرنا خواہ وہ قرآن کریم کی آیت ہو یا نبی کریم کا فرمان ہو یا کوئی بھی شرع مسئلہ ہو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک مسئلے کو سیکھنا پوری رات کے قیام کرنے سے بہتر ہے علم کا حصول عظیم عظیم صفت ہے متقین کی کیونکہ تقوی کیسے ملے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آج سے پہلے اگر آپ نے کچھ فوائد جو ہم آج بیان کر رہے ہیں یہ نہیں سنے تھے تو آپ کا تقوی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اب جو آپ آیت پڑھتے ہیں کہ ذالک نکل کتاب ریب فی ہدل للمتقین المتقین تو آپ کے تقوی میں اضافہ ہوا اس علم کو جاننے کے بعد کہ تقوی کیا ہے اور ریب کیا ہے جس کی نفی ہو رہی ہے قرآن کریم سے اور پھر جب آپ اس کو اختیار کریں گے اس پر عمل کریں گے بےدِ اللہ تعالیٰ اور پھر اس کو پڑھیں گے آپ کے تقوی میں مزید اضافہ ہوگا جتنی بار اب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے اس پر عمل کرتے جائیں گے اللہ کی رحمت سے آپ کے تقوے میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا خدل المتقین کا کلمہ عمل کرتا چلا جائے یہ ہے اعجاز اور یہ ہے وہ تقبہ اس کے بعد پھر اب ان متقین کی صفات ہیں چھ صفات کا ذکر ہے جو آج انشاءاللہ ہم اقتصاد کے ساتھ مکمل کریں گے اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہمیں یہ دو رکوع ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی اس میں اللہ رب العزت نے کچھ گروہوں کی صفات کا ذکر کیا اور اس میں تین بڑے بڑے گروہ ہیں سب سے پہلے متقین مؤمنین ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ایمان کامل وہی ہے جو تقوا کے ساتھ ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کفار کا ذکر ہے کفار اہل شرک ہوں یا اہل کتاب کے جو ہیں وہ کفار ہوں ان کا ذکر ہے جو کہ اللہ نے صرف دو آیتوں میں اس کو ان کے مکمل صفات کو سمیٹ دیا ہے ٹھیک ہے جی ان اللہ دین کفر سوا علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم پھر اس کے بعد سولہ صفات منافقین کی بیان کی ہے سب سے مفصل جو بیان ہے منافقین کا ہے کیونکہ ان کا شر جو ہے وہ چھپا ہوا مخفی ہے باطنی ہے نفسیاتی ہے اور اس تک کوئی انسان اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا ہے عقل سے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیان نہ فرمائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفات کو کھولا ہے ان کی ان نفسیاتی علامات کو کھولا ہے جس کی روشنی میں آپ پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور پھر یہ علامات قرآن کریم میں مختلف مقامات پر چلتی چلی جاتی ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے یہاں تک توبہ میں پھر وہ جو سورت ہے اس کا یہ دیگر خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ منافقین کے پول کو اور عیوب کو اس طرح سے کھولتی ہے کہ اس کا نام ہی فاضحہ پڑ گیا یعنی منافقین کی فضیحت کرنے والی ان کو رسوا کرنے والی اور وہ ڈرتے رہتے تھے کہ ابھی آیت نازل ہوگی اور ہمارے باطنی بھید جو ہے وہ کھل جائیں گے پول کھل جائیں گے تو اسی طرح سے پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو بیان کیا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے قبل اور یہ جو باعثیں ہوئی اقبہ اولا اور ثانیہ اس سے قبل یعنی جب کچھ لوگ جو انصار سے مسلمان ہوئے اس سے قبل مدینہ میں جو ہے وہ دو طرح کے گروہ تھے بس اوس اور خزرج تھے یا مشرقین تھے یا یہود تھے پھر اس کے بعد جب کچھ انصار میں سے لوگ مسلمان ہوئے تو تیسرا ایک گروہ آ گیا اہل ایمان کا اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کے ہجرت فرمائی آپ نے تو یہ تین گروہ موجود تھے کون کون سے یہود اور مشرقین جو کہ وسنی تھے بتوں کی پوجا کرنے والے اور اس کے بعد کون تھے مسلمان تھے اہل ایمان تھے یہ تین گروہ تھے یہاں تک کہ غزوہ بدر غزوہ بدر کے بعد یوم نبتش البتشت البشت القبرا جب اللہ نے اہل ایمان کو عروج دکھایا اور ان کی مدد فرمائی خصوصاً اور کفار مشرقین کو حزیمہ سے دوچار ہونا پڑا تو اب ان مشرقین میں جو مدینہ کے اندر موجود تھے اور کھل کر اپنے شرک کا اعلان کرتے تھے ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا کہ جو مسلمانوں کی ظاہری تمکنت سے مرعوب ہو گیا ڈر گیا اور اس نے اپنے شرک کو چھپانا شروع کر دیا کم ایسے مشرقین رہ گئے کہ جو اپنے شرک پر تھے لیکن ان کا شرک بھی ظاہر نہیں تھا لیکن بہرحال وہ منافق نہیں تھے وہ اپنے دین پر قائم رہے جو اس کو وہ حق سمجھتے تھے لیکن ایک گروہ منافقین کا پیدا ہوا جو بظاہر مسلمان لیکن اندر سے نفرت کرنے والے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے منافقین یہ تیسرا گروہ پیدا ہوا اور پھر اس طرح سے اس جو ہے وہ چوتھا گروہ یعنی چار گروہ ہو گئے مسلمان ہو گئے اہل شرک ہو گئے یہود اور منافقین تو یہ منافقین جو اس وقت موجود تھے مکہ میں یہ منافقین ان کا وجود نہیں تھا شاز ہی کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کے پاس عروج نہیں تھا قوت نہیں تھی تو کسی کو اپنی اپنے باطل کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ کھل کر اظہار کیا کرتے تھے بلکہ ظلم کرتے تھے جبر کرتے تھے اور مدینہ میں جب یہ شان و شوکت اللہ نے دی مسلمانوں کو تو اس کے بعد پھر وہ یہ گروہ جو ہے وہ پیدا ہوا اور پھر جیسا کہ جس طرح سے اسلام میں ترقی اور عروج آتا چلا گیا تو اس گروہ کی شدت میں ان کے باطن کے خوبص میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مزید یہ واضح ہوتا گیا تو بہرحال تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ تین جو اصناف ہیں انسانوں کی ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے اور سب سے مفصل جیسا کہ میں نے عرض کیا منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے یہاں پر چھ صفات جو پہلی ہیں اس میں جو ہے وہ متقین کی صفات ہیں ان چھ صفات کو جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ عقائد اعمال اور اخلاق عقائد اعمال اخلاق تینوں شعبے جو ایک مسلمان کی زندگی جن پر محیط ہے اس کو اللہ سبحان تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان آیات مبارکہ میں فرمایا کہ حدل المتقین یہ سراپا ہدایت کمال ہدایت ہے اور ہدایت کی ہر قسم کو شامل ہے ہدا ہدا نکرا ہے اور اس میں تنوین تعظیم اور شمول کے لیے ہے فرمایا کہ یہ کامل ہدایت ہے کن کے لیے متقین متقین کے لیے متقین کون ہے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب متقین وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر جو ایمان لاتے ہیں غیب پر الذین یؤمنون بالغیب ایمان کی تفصیل ہم کر چکے ہیں صورت النور میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ایمان کا شرعی معنی کیا ہے اور لغوی معنی سے اس کا توافق کیسے ہوتا ہے اور صرف تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے اور یہ جو لغوی اصطلاحات ہیں جب شریعت جو کہ ان پر حاکم ہے ان کو بیان کرتی ہے ان کی تعریف کرتی ہے تو اس کے ساتھ مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے مختصر بات یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان یہ ہے کہ تصدیق التام کہ دل کی کامل تصدیق ہو المتومن دن قیادل ایسی کامل تصدیق ہو جو آپ کے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور عبادت پر مائل کر دے مکمل طور پر یعنی ایسی دل کی تصدیق جو کہ تام ہے کامل تصدیق ہے اور کامل تصدیق جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے خود ساختہ تصدیق نہیں ہے اس کامل تصدیق میں لازم ہے کہ صرف تصدیق القلب نہ ہو بلکہ عمل القلب بھی ہو دل کا عمل بھی ہو دل کا عمل کیا ہوتا ہے ایک دل کی تصدیق ہے نا ایک دل کا عمل ہے دل کا عمل کیا ہے محبت خشیت خوف نفرت یہ تمام جذبات جو انسان کے قلب سے متعلق ہیں تو یہ سب کے سب جذبات جو ہیں وہ کس کی رضا کے تحت اور تابع ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے والذین آمنوا اشد حبا اللہ سب سے بڑھ کر محبت پھر اس کی کس ساتھ ہوتی ہے اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے اللہ سے ہی ڈرتا ہے ان مزالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین اگر مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو شیطان اور اس کے اولیاء سے نہیں ڈرنا جو تمہیں ڈراتا ہے تو یہ سب اس کے لیے خاص تو یہ سب اس چیز کو شامل ہے یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب رکھتے ہیں غیب کا مطلق علم مطلق ماضی حال مستقبل اور ہر قسم کے معاملات جو غیب کو شامل ہیں جن کا ادراک جن کا ادراک ہم اپنی صرف اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہیں کر سکتے اور کوئی بھی مخلوق ایسے نہیں ہے کہ جس کے پاس مطلق غیب کا علم ہو کہ وہ ہر چیز کو مطلق اور مکمل طور پر غیر مشروط طور پر ماضی حال یا مستقبل کے تمام معاملات کو جانتی ہو سوائے اللہ رب العزت کے جو خالق کائنات ہے اللہ کے پاس غیب کا مطلق اور غیر مشروط اور غیر مقید علم ہے ٹھیک ہے عالم الغیبی و شہادہ وہ شہادت شاہد کا بھی جو ہے وہ جو چیز مشہود ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے بہرحال یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اس کی اس موضوع پر قرآن کی بہت سی آیات ہیں اس میں اللہ نے واضح اور دو ٹوک ہمیں یہ بتایا ہے کہ غیب کا علم مطلق اللہ کے پاس ہاں غیب نسبی ہوتا ہے ایک کسی کے لیے غیب ہے کسی کے لیے نہیں ہے اللہ نے کسی کو بتا دیا کسی کو نہیں بتایا یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو چنا فرمایا عالم الغیب لا على الا من علاغیبی من رسول کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے عالم الغیب جو على الاطلاق کس کا لقب ہے یہ کس کا یہ نام ہے وصف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے مطلق عالم الغیب ہاں لا يظهر على غیب احد اللہ اظہار غیب کرتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا غیب کا علم ظاہر کر دیتا ہوں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کس کو اللہ من منیر من رسول اللہ جس کو چاہیں اپنے رسولوں میں سے منتخب فرمائے اور پھر سب کو برابر علم بھی نہیں دیا گیا کسی کو کوئی چیز بتائی کسی سے کوئی چیز مخفی رکھی کسی دوسرے کو وہ چیز بتا دی موسا علیہ السلام اور خزر کا واقعہ ہم نے پڑھا اس وقت آپ میں آتا ہے کچھ باتیں ان کے علم میں تھی علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے لیکن ان کے علم میں وہ نہیں تھی لیکن خزر کو وہ باتیں اللہ نے بتا دی تھی تو اس لیے اللہ کے انبیاء اور رسول جو جانتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے جانتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اور انبیاء علیہ مسلاط وسلام ان کو جو اللہ نے چنا ہے منتخب فرمایا تو ان کو اپنی وحی اور علم رسالت کے ساتھ ممتاز فرمایا علم الوحی ہے جو ان پر آتا ہے اللہ کی طرف سے اور جو ان کو بتایا جاتا ہے پھر وہ اتنی بات کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ما ينطق عن الحوا ان هو الا وحي يوحى یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جس کو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور فرمایا کہ وعلمك ما لم تكن تعلم اے نبی ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے جس کا آپ کے پاس علم نہیں تھا وہ کہا فضل اللہ علیہ عظیم اور اللہ کا آپ پر فضل بہت عظیم ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو سکھایا اور کیا سکھایا قرآن سنت وہ وحی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے کیا وہ صرف قرآن کریم ہے یا اس کے سوا بھی کچھ اور ہے صرف قرآن نہیں ہے اس کے سوا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پر وہی علم اتارتے ہیں جو حکمت ہے جو آپ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو آپ کی سنت مبارکہ ہے قرآن نے فرمایا فرمایا اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ لطیف الخبیرہ اللہ کی آیات اور حکمت جو اتاری جاتی ہیں تمہارے گھروں میں ان کی تلاوت کرو قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو حکمت اللہ اتارتے ہیں اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے لیکن دونوں کی تلاوت میں فرق ہے قرآن جو ہے نا اس کی تو تعبدی صورت ہے کہ اس کے ہر لفظ پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ دس نے کیا ہے اور اس کا خاص انداز ہے اس کی خاص ایک عظمت ہے اس کو شرف ہے تمام کلاموں پر کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے لیکن سنت نبوی یا آپ کی احادیث کی تلاوت کیسے ہوتی ہے کہ ان پر عمل کیا جاتا ہے ان کو پڑھنا بھی باعث برکت ہے ان کو یاد رکھنا بھی باعث برکت ہے اور اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے ان سینوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو اپنے سینوں میں اٹھاتے ہیں محفوظ کرتے ہیں فرمایا کہ تو بالحم ان کے لیے بشارت اور خوش ہو فرمایا کہ نظر اللہ عبدن سمع مقالتی کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے فحفظہا وعاہا آحا و ادا کہ پھر وہ ان کو محفوظ رکھے میری باتوں کو سننے کے بعد اور ان کو پھر آگے ادا کرے جیسا کہ اس نے ان کو سنا اور یاد کیا سمجھا ان کو اسی انداز میں ان کو آگے بیان کر دے تو یہ بھی بابرکت ہیں منون بالغیب ایمان بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لانا ایک الگ چیز ہے غیب پر ایمان سے کیا مراد ہے کہ وہ دیکھ کر صرف ایمان نہیں لاتے کہ صرف دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئیں اور جو چیز نظر نہ آئے اس کو کہیں کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کا جو قضیہ ہے کل کا کل اس کا تعلق جو ہے نا وہ غیب کے ساتھ ہی ہے غیب کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو جس جس تک ہماری عقل کی رسائی بھی نہیں تھی اگر وہی کا علم نہ ہوتا ہم اس تک نہ پہنچ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماعی حسنہ کو ہم جان سکتے تھے اللہ کی صفات اولیا جو ہیں ان کو جان سکتے تھے نہیں جان سکتے تھے اور اسی طرح سے آخرت کے معاملات غیب ہیں جنت جہنم قیامت کا منظر جو مناظر اللہ نے سبحان و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد کیسے معلوم ہوتا ہے ہمیں یہ سب باتیں اللہ کے قرآن نے بتائی ہے اللہ کے ملائکہ ان کا وجود جنات کا وجود سورت الجن ہے قرآن کریم میں قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ये तमाम जो बातें मालूम होती हमारे लिए गायब हैं यानी गायब हैं गायब तो वैसे मसदर है गायब के माना में है मुबालगा है इसके अंदर भी क्या मतलब है हमें ये गईब मालूम किस तरह से हुआ सिर्फ और सिर्फ इमन वही के जरिए और यह इल्म वही जो है ये हमारी अकल पर हाकिम है اس کی رہنمائی کرتا ہے ہماری فطرت کی رہنمائی کرتا ہے یؤمنون بالغیب یہ ان کی عظیم صفت ہے وہ یقینیم و اور فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں دوسری صفت پہلی چیز اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے میں نے بتایا کہ ان چھ صفات میں آپ کو ایمان ملے گا عقیدہ پھر آپ کو عمل ملے گا پھر آپ کو اخلاق ملے گا تین شعبے آپ کو تینوں ملے گا یہاں پہ تو پہلے ایمان بیان ہوا اب عمل بیان ہوتا ہے فرمایا وہ یقین و ایمان بالغیب کے فوراً بعد ایمان بالغیب بہت عظیم وصف یہ بنیادی چیز ہے جو بھی دیکھ کر ایمان لایا دیکھ کر ایمان لایا اس کا ایمان نہیں ہے دیکھنے کے بعد تو کفار نے مان ہی لینا ہے کون ہے جو دیکھنے کے بعد نہ مانے تب تو سب نے مان لینا ہے یو کم فتح بستم اللہ خلیلا اللہ اکبر فرمایا جب یہ اٹھائے جائیں گے نا اس روز جب ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے تو انہوں نے اللہ کی حمد کے ساتھ جواب دینا ہے ان مشرقین نے نے منکرین وہ تو سب نے مان لینا ہے ایمان کا تعلق مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے مشاہدہ بالحش اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ جو اس کو شرط لگاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے وہ ایمان لے بھی آئے مان بھی لے جو کہے کہ میری عقل میں آئے گا تو مانوں گا عقل میں نہیں آئے گا تو تو نہیں مانوں گا مومن نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی عقل میں آ جائے ایمان لے آئے اس نے اپنی عقل کو مانا ہے عقل پر ایمان لایا ایمان بالغیب نہیں ہے کیونکہ ایمان بالغیب یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اس سے زیادہ جتنا انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے ہوا کی ضرورت ہے فطرت کے اندر موجود ہے پھر دلائل ہیں پرانے کریم کی آیات ہیں اور اس طرح سے کائنات میں آیات ہیں اللہ کی نشانیاں اور دلائل ہیں ہاں ان پر انسان غور فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے اور مان لیتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو واحد ہے احد ہے اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آیات قرآن کریم کی آیات آپ کی زندگی اور کو دیکھتا ہے تو مان لیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خود سے یہ کلام نہیں لا سکتے کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے نہ عقلی طور پر نہ نقلی طور پر اتونی بھی کتاب من قبل علم ان کن تم صادقین اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی باتوں پر کوئی دلیل لے کر آؤ کوئی کتاب لاؤ کوئی اثار علمی لاؤ کچھ تو لاؤ عقلی دلیل لے آؤ عقلی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے آپ کو جھٹلانے کی سوائے بہتان بازی کی قرآن کریم کے اندر چیلنجز موجود ہیں آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا اس کلام کی نظیر بنی یہ سب باتیں جاننے کے بعد پھر اس کے بعد اس پر فرض ہے کہ اپنی عقل کو جھکا دے کہ اب جو اللہ کے رسول میں نے مان لیا کہ اللہ وحدہ اللہ شریف پر ایمان لیا ہے اور اللہ کے رسول کو مان لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام بر ہے خود سے بات نہیں کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ میں اب نبی کریم کی ہر بات کو ٹیسٹ کروں گا اپنی عقل پر جیسے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان اپنی بیوقوفی کی بنا پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے آپ حدیث کی بات کرتے ہیں صحیح ہوگی عقل میں نہیں آ رہی یہ کہتے ہیں نا یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے اصل میں اس کو حقیقت یہ ہے اس کی جو اصل ہے نا اس بات کے اندر نہیں جس کا وہ انکار کرتا ہے اس کی اصل اس بنیاد کے اوپر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے بےچارہ وہیں پر متزلزل ہے ابھی گھوم رہا ہے ابھی اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہوا اس کو چاہیے کہ واپس جائے اور وہاں سے پہلے سوچے اور غور کرے کہ کیا اللہ کے رسول واقعی اللہ کے رسول ہیں پر وہی آتی ہے اور آپ کی اس کی عقل کا خالق کون ہے جس نے اس کی عقل کو تخلیق کیا جس کو یہ حاکم مانتا ہے اس وقت مغرب نے بھی اس کو مان لیا ہے اس چیز کو فطرت کے وجود کو تھا نا کہ صرف بس آپ نے دیکھا ہے اس کو مان لیا انہوں نے ایک اصطلاح بھی دی ہے اسے کہتے ہیں innate predisposition innate predisposition کہ پہلے سے انسان کے اندر ایک رجحان موجود ہوتا ہے اور وہ انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا فطرت اللہ فطر اللہ یؤمنون بالغیب و الصلاة نماز کو قائم کرتے ہیں فوراً بعد نماز کا ذکر فرمایا اور یہ نہیں کہا کہ نماز کو نماز پڑھتے ہیں اتو بالصلاة یا یصلون ایسی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے یقیمون الصلاة نماز کو قائم کر اقامت الصلاح کیا ہے اقامت الصلاح میں بہت ہی زور ہے اس بات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے پورے کمال کے ساتھ ادا کرنا اس میں جو شرائط ہیں واجبات ہیں ارکان ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خوشی و خضو ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل اتباع ہو اللہ کا خوف ہو خوشو اور خضو ہو یہ جو خوشو ہے نماز کے اندر فرمایا قد المؤمنون الذين اللہ في صلاتهم خاشعون دیکھیے اس سورہ مبارکہ کے جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے آخری آیت جو آج کے موضوع کی ہے وہ ہے ان چھ صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولا اعلی ہدم و اولا کا کہ یہ چھ صفات کے حامل وہی لوگ ہیں جو کامل فلاح پانے والے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کامل فلاح کی صفات بیان فرما رہے ہیں اور کامل فلاح کیا ہوتی ہے ایک شخص فوت ہوا اس کے بعد اس کو موت کے وقت عذاب ہوا پھر اللہ نے اس کو پاک کر دیا پھر قبر میں بھی عذاب نہیں ہے حشر میں بھی نہیں ہے جہنم میں بھی نہیں ہے پورے سراب میں کہیں بھی نہیں ہے جنت میں چلا گیا کیا وہ کامل فلاح ہے نہیں ہے ایک شخص اس کو موت کے وقت سے اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے اور اسے ذرا برابر بھی کسی مرحلے میں اللہ کا عذاب نہیں چکھتا ہے یہ ہے کامل فلاح کامل فلاح ہے اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے ناقص فلاح کے کامل کامل فلاح مفلح انسان چاہیے اللہ جو صفات یہاں بیان فرماتے ہیں یہ مفلح مسلمان کے لیے ہیں جو یہاں بیان فرمائی پھر ان کی تفصیل دیگر جگہوں پر موجود ہے تقوا کی تفصیل آ گئی ہے ایمان کی تفصیل دیکھنی ہے تو قرآن کو باقی جگہوں پر پڑھے قرآن کی تفصیل بہترین قرآن سے ہوتی ہے جیسے فرمایا انون اللہ عام امن بلّہ و رسول اور پھر مختلف مقامات پر فرمایا کہ مومن وہی ہوتا ہے مومن وہی ہوتا ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا اور آپ کو معلوم ہے الحمد کہ جہاں پر صرف ایمان کی مومن کی صفات تو جیسے یہاں پر فلاح کی صفات بیان فرمائی ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں جن چھ صفات کا ذکر ہے ان میں سے ہر صفت وہی مانی جائے گی جو کامل فلاح کی ضامن ہو نماز وہ بنی ہوگی جو کامل فلاح کی ضامن ہو جو ادھوری فلاح کا تصور دے وہ نماز مطلوب یہاں پہ نہیں ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ فلاح کون سے مومن پا گئے مومن تو ہیں مومن ہیں لیکن مفلح مومن کون سا ہے فرمایا مفلح مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتا ہے سب سے پہلے اسے پڑھتا اب نماز میں خوشو کیا ہے علماء کہتے ہیں خوشو میں دو چیزیں ہیں یاد رکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنا چاہیے پہلی چیز ہے خوشبو میں اتواز والذل آجزی انکساری اللہ کے سامنے انسان کا مکمل طور پر گر جانا ڈھہ جانا اس کے دل کا اس کے جسم کا اس کے اعضا کا جب وہ نماز کی حالت میں کھڑا ایک چیز اور دوسری چیز ہمارے سکون انتہائی اطمینان اور سکون ہو ٹکرے نہیں مارنی ہے نماز میں اور اٹھک بیٹھک نہیں کرنی ہے اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ خوشو بحثیت کل نماز کا رکن ہے اگر خوشو بالکل نہ ہو نماز نہیں ہوتی جسے آپ قیام چھوڑ دیں نماز ہوگی رکن ہے نا رکو چھوڑ دیں نماز خوشبو اگر مکمل طور پر چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی اور دلیل کیا ہے اس حدیث وہ جو ایک شخص تھا کہ اس نے نماز پڑھی اور دو تین بار اس نے پڑھی اللہ کے رسول اس کو ہر بار کہا کہ فرج اور فصل لے فن قلم تو سل کہ دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز تو پڑھی نہیں ہے اس کی نماز میں خوشبو سرے سے نہیں تھا جلدی تھی اور آپ نے اس کو بتایا کہ جب تو قیام کرے تو اطمینان سے رکو کر تو یہاں تک کہ تو مطمئن ہو جائے تطمئن اور آپ نے تمام اس کو ارکان میں پھر خوشبو کی تربیت دی ہے ٹھیک ہے اگر خوشبو بالکل نہ ہو نماز میں تو نماز نہیں ہوتی یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے تو یہ چیزیں نماز کے اندر خوشبو اور پھر اقامت میں دبام اللہ علیہ صلاحم دا اے قرآن تفسیر کرتا ہے نا اقامت الصلاح کی تفسیر قرآن کرتا ہے اللہ نمازوں کی حفاظت کرنا اس کو اول وقت میں ادا کرنا نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العبد من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها حتى قال الا عشرها فرمایا کہ بندہ کبھی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز میں کامل خشوع نہیں ہوتا یا اس کی نماز میں عقل کو اپنی مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکاتا نہیں غور و فکر نہیں کرتا کہ کیا بولتا ہے کیا پڑھتا ہے فرمایا نماز سے پھرتا ہے اس کے لیے نماز کا نصف حصہ لکھا جاتا ہے صرف اس کے اجر کا اور فرمایا کہ ایک تہائی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ دسواں حصہ صرف ملتا ہے اس اور علماء نے یہ کہا کہ اگر نماز میں بالکل اس کو یاد نہ رہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے اس کا نماز میں شعور نہیں ہے نماز پڑھ لی ہے تو کچھ نہ کہا کہ نماز ہوتی نہیں کچھ نہ کہا کہا کہ ہو جاتی ہے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اجر نہیں ملے گا فرض سے بری ذمہ ہو جائے گا مگر اجر سے محروم ہو جائے گا تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان نماز کے حد سے محروم ہو جائے یقین امن ماں روزکنا ہوں یونفیق امن ماں روزکنا ہوں اور اس سے جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اور اس سے کہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے کیا کچھ دیا ہے ہمیں ماں ماں عرب پانی کو ماں کہتے تھے کیونکہ جو چیز ان کو معلوم ہوتی ہے نا کہ جو اس میں بالکل عموم ہے اور اس کی حیت اور اس کی حقیقت کو اور اس کی مقدار کو معلوم کرنا کسی پہلو سے اس کو جاننا جو ہے ممکن نہیں ہے تو اس کو وہ ماں کہتے ہیں جیسے پانی کا بظاہر کوئی رنگ نہیں ہوتا اور اس طرح سے دیگر اس کے اور صاف باقی جو مائع ہیں ان کی طرح سے نہیں ہیں وہ خوشبو اور ذائقہ اسی طرح سے تو اس کو وہ ماں کہتے ہیں اور ماں یہ لفظ یہاں پر جو ماں ہے یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے کہ ماں رزقناہم جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے اس میں ہمارے پاس صرف مال نہیں ہے ہمارے پاس قوت ہے ہماری اولاد ہے وسائل ہیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے عظیم ترین نعمت وہ کیا ہے سبحان اللہ علم ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث ہے شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا صحیح الجامع میں فرمایا مثل الرضی تعلم العلم اس شخص کی مثال جو علم حاصل کرتا ہے علم سیکھتا ہے يحدث به پھر اس کو آگے بیان نہیں کرتا ہے علم سیکھتا ہے اس کو آگے بیان نہیں کرتا فرمایا کہ مثر الرضی نص فلا الفقمن تو فرمایا وہ اس کی مانند ہے کہ جو خزانہ تو اکٹھا کر لیتا ہے لیکن اس خزانے میں سے کچھ خرچ نہیں کرتا ہے یعنی اللہ کے رسول نے علم کے روکنے کو اس مال کے جمع کرنے اور روکنے سے تشویح دی ہے جو کنز بن جاتا ہے جو انسان کے لیے وبال اور عذاب کا باعث ہے ٹھیک ہے یقین اللہ ولا الفقون حافی سبید اللہ قرآن میں آتا ہے تو یہ کنز ہے وہ علم کنز ہے وبال ہے قیامت کے روز بھی اور دنیا میں بھی اس انسان کے لیے جو علم کو حاصل کرتا ہے مگر آگے بیان نہیں کرتا اس میں بخل سے کام لیتا ہے تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے جو بھی سنتا ہے تو اس اس علم کو آگے منتقل کریں یہ ہمارا منصب ہے ہمارا اصل کام یہ ہے اصل کام یہ نہیں کہ ہم دنیا میں صرف اپنے پیٹ کی جو ہے نا وہ آسائشوں کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس کے لیے محنت کرتے رہے اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس وحی کے علم کو پھیلائیں جہاں تک پھیلا سکیں تاکہ یہ دین دنیا میں غالب آ جائے اس کا ظہور ہو جائے وما ہم رزقناهم ينفقون خرچ کرتے ہیں کس پہ خرچ کرتے ہیں ذکر ہے یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ سبحان اللہ یہاں اللہ نے عموم کے ساتھ جا ہر چیز میں دیکھیے عموم ہے یا صفات ہے نا کہ یہ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ انفاق فاق اللہ کرتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف جو فرضی صدقات ہیں زکوٰۃ ہے صدقات الفطر ہے یا دیگر جو فرض ہے انسان پر اپنے پر ضروری نان نفقہ جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے یہ الفقور خرچ کرتے ہیں فرض بھی کرتے ہیں نفل بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے مال ہے یا کچھ بھی ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور فرمایا رزق نااہم ہم نے دیا ہوا ہے یہ بھی ساتھ شعور دیا ہے کہ اپنا نہیں سمجھتے ہیں اللہ کا سمجھ کے خرچ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اصل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارا نہیں ہے اور مما رزق نہ انفکون اور من لگا ہوا ہے کہ سارا خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر انسان اللہ کی راہ میں کبھی سارا مال بھی خرچ کرنا چاہے تو ابکر کا واقعہ موجود ہے کہ اپنے گھر کا سارا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا مگر ساتھ پھر یہ شرط بھی تھی کہ انسان کا ایمان اس کو تحمل کر سکے اور اس کا اسی طرح سے کوئی ایسی ضرورت نہ ہو جو کہ فرضی درجے کی ہو جو فوت ہوتی ہو اس مال سے تو پھر وہ سارا مال بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہے اصل میں ساری بات ایمان اور تقوی کی ہے اللہ پر یقین کی ہے ایک واقعہ میں سن رہا تھا کہ ایک ہمارے سے دور کا کہ ایک بزرگ خاتون تھی کوئی تو ان کے گھر میں ان کی بینائی بھی ذرا کمزور تھی تو ان کے بچوں نے کہا کہ اماں جی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے فوراً کیونکہ ہمیں معلوم محسوس ہوتا ہے کہ چھت جو ہے ہمارے گھر کی وہ گرنے والی ہے وہ سیدھا ہو چکی ہے تو گر جائے گی تو انہوں نے کہا کہ بیٹو فکر نہیں کرو یہ ایک کاغذ ہے اس پر کچھ انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی ان کو سمجھ میں آیا کچھ لکھا تو ان کو تھوڑی دیر بعد وہ کاغذ دیا کہ آپ اس کو کوئی سوراخ اور شگاف ہے تو وہاں پر یہ کاغذ رکھ دیں تو وہ یہ سچا واقعہ ہے کیونکہ ایک معتبر اور فقہ عالم دین نے بیان کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر وہ کاغذ وہاں پر رکھ دیا اس سوراخ میں اس کے بعد جو ہے نا وہ چھت سنبھل گئی اور بیس سال تک وہ چھت اپنی جگہ پر موجود رہی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان بچوں نے سوچا کہ دیکھے تو سی کیا لکھا تھا اس کو تو گئے اور اس کاغذ کو نکالا اور جب اس کو نکالا اس کے بعد چھت جو ہے وہ دوبارہ اس میں چرچراہٹ کی آوازیں آئیں گویا کہ وہ گرنے لگی ہے جب اس کاغذ کو پڑھا تو اس میں اما جی نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تو کہتا ہے اور تیرا قول سچا ہے ان اللہ یوم سے کچھ سماوات کہ اللہ نے زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے وہ گرتے نہیں ہیں ظاہر نہیں ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں تو اللہ اس چھت کو بھی سنبھال تیرے لیے کیا مشکل ہے سبحان اللہ تو بات صرف ایمان کی ہے بات یقین کی ہے اللہ یقیناً انسان کے ذن کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں انائندہ ظن عبدی آپ دی بھی کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے اس کی رحمت میں مما رزقنا ہم فقون اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس و حسن اس و مبارکہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار کچھ لوگوں کو اتنا عطا فرمایا اتنا بڑا ریوڈ عطا فرما دیا کہ وہ شخص اپنے قوم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے قوم اسلمو سب کے سب مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ فو اللہ ان محمد ما يخاف الفقر کہ اللہ کی قسم محمد تو ایسا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف ہی نہیں ہے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس طرح سے عطا کیا کرتے تھے دیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں اور صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت مسلمان ہوتے کئی ایسے لوگ ہوتے جو مال کے لالچ میں مسلمان ہوتے ہمیں مال ملے گا کچھ غنیمت مل جائے گی مدد ہو جائے گی کیونکہ اسلام میں فلاح ہے نا اور اسلام میں تو خیال ہے کسی اور مذہب میں تو نہیں ہے دین میں غریبوں کا ایسا خیال نہیں ہے وہ مسلمان تو مال کے لیے ہوتے لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو اسلام اپنی زندگیوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا وہ سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیتے یہ اسلام کا حسن ہے جو شخص واقعتا مسلمان ہوتا ہے صدق دل کے ساتھ پھر اسلام اس کے دل میں اس طرح جگہ بنا لیتا ہے وہ لدین اور ہمارا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک اس چیز پر ہر اس چیز پر جو ہم نے آپ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے کس کی طرف نازل کی گئی ہے محمد الرسول اللہ ماں پھر یہاں پر عموم کے لیے ہے آپ پر قرآن اتارا گیا آپ پر حکمت اتارے گی آپ کی سنت مبارکہ کل کی کل صرف قرآن نہیں آپ کے تمام فراہمی ان سب پر ایمان لاتے ہیں ماں کا ذکر ہے نا منون بیما انزل علیہ اور واؤ ہے نا یہاں پر ولدین یؤمنون آپ دیکھیے یہ مزید تین صفات یہاں پر بیان ہوں گی پہلے تین صفات بیان ہوئی کون کون سی من بالغیب گئی امام بالغیب دوسری اقامت الصلاح اور تیسری الانفاق فی سبیل اللہ تین صفات بیان ہوئی موصوف کون ہے جس کی صفات بیان ہوئی وہ تو وہی متقین ہے نا تو اب مزید تین صفات بیان ہو رہی ہیں لیکن موصوف کون ہے وہی ہے متقین لیکن واؤ کے ساتھ ان کو الگ کیا ہے اس میں تاکید ہے تین صفات کو دوبارہ واؤ کے ساتھ الگ کر کے بیان کرنے میں تاکید ہے اور بتانا مقصود ہے کہ ان صفات کی مزید کچھ خاص اہمیت ہے سمجھ رہے ہیں جو اب آ رہی ہے اور وہ کون سی ہے پہلی چیز کہ جو وہی آپ پر نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ یہ وہی جو آپ پر نازل ہوتی ہے کیا یہ بھی ایمان بالغیب میں داخل نہیں تھی اور ایمان باللہ میں داخل نہیں ہے یقیناً داخل ہے لیکن اس کو الگ سے بیان فرمایا اور خصوصاً جو ہے اس سے قبل جو اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے من قبل یہ تو حتمن غیب میں داخل ہے نا کہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور من قبل اس سے پہلے ایک سو چار کتب علماء کہتے ہیں کہ اتاری گئیں شیت علی پر ساٹھ صحیفے پھر صحف ابراہیم مموسا اور چار مشہور کتابیں آپ کے علم میں ہیں تورات انجیل زبور اور القرآن اور اس طرح سے بہرحال ہمارا سب پر ایمان ہے مجملن مفصلا ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا تمام ان کتابوں پر ایمان ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب اللہ سبحانہ و تعالی تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو کتاب اتاری جو آسمان سے جو بھی علم اترا ہمارا ان تمام پر ایمان ہے وہ صحیفوں کی شکل میں ہو وہ کتب کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو وما انزل ان ضلع اور جو کچھ بھی اتارا گیا آپ سے پہلے تو یہ جو ایمان ہے نا ایمان بما انزل یا ایمان بما انزل اللہ یہ بہت بڑی جنس ہے ایمان کی کیونکہ اس پر اختلاف ہوتا ہے لوگ اللہ کو مان لیتے ہیں اللہ کو اپنی عقل سے مان لیتے ہیں مشرقین مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مانتے ہیں اللہ سی قولون اللہ یا قول اللہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہم مانتے ہیں لیکن تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ تجھ پر وہی آتی ہے اور انزل اللہ کا حامل صرف تو ہے یہ نہیں مانتے ہم یہ کسی بڑے آدمی پر ہوتا لولا نزل هذا القرآن من القريتين عظیم یا کسی ایسے اہم آدمی پر ہوتا پر ہی آنا تھا ہم تو نہیں مانتے اور آج بھی آپ یقین کیجئے آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو یہ مانتے ہیں اس حد تک مان لیتے ہیں کہ ہاں کائنات کا کوئی ایک ہے چلانے والا دو نہیں ہو سکتے لاجیکلی سائنٹیفکلی مان لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا اس نے پھر کوئی ہدایت اتاری ہے یا ایسی آبد چھوڑ دیا ہے بیکار چھوڑ دیا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہم جان سکتے بس یہاں پر ہم مقصد زندگی جو ہے نا وہ اس کے مطابق طے نہیں کریں گے وہاں اپنی عقل سے کام لیں گے کیوں اگر عقل کو کسی انسان کے سامنے جھکا لیا تو پھر مرضی نہیں چلتی نا پھر ہوائے نفس کو تابع کرنا پڑتا ہے پھر ماننا پڑتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جو کہیں گے تو پھر سر کو جھکانا پڑے گا تو یہ بات کیسے اب مان لیں میں تو خود بہت بڑا عقل ہوں دانشور ہوں اسکالر ہوں دنیا مجھے ایک اتنا بڑا اعلیٰ دماغ مانتی ہے کہ میں لوگوں کو سولوشن دینے والا ہوں ان کے پرابلمس کو سالو کرنے والا ہوں ان کو تھیوریز دینے والا ہوں انڈرسٹینڈنگ دینے والا ہوں مجھے لوگ کہیں کہ میں کسی کے کہنے پر چلتا ہوں اور مجھے وہ بتائے گا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے کبر تکبر ہے یہود نے اسی کبر کی بنا پر انکار کیا تھا اور اللہ نے اس امت میں سے اس کبر کو ختم فرمایا فرمایا اگر یہ ہماری شریعت کو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں جو ان پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم میں کبر نہیں ہے ہم میں حسد نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ہماری نظر تم پر یا تمہاری کتابوں پر تمہارے رسول پر نہیں ہے وہ رسول بھی ہمارے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں ہماری نظر اپنے اللہ پر ہے سبحانہ و تعالیٰ بزن اللہ تعالیٰ فرمایا اور آخرت پر یہی لوگ اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں سبحان اللہ اب دیکھیے آخرت کیا غیب میں شامل نہیں ہے غیب میں شامل ہے آخرت ہر اس چیز کا نام اسم لما بعد الموت موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ آخرت الآخرہ اس کا ایک نام آخرت ہے اس کو یوم الآخرہ کہہ دیں الیوم الآخرہ کہہ لیں اس کو قیامت کہہ لیجئے ٹھیک ہے تو آخرت اس کا نام ہے ما بعد الموت اس تمام پر فرمایا کہ وہ یقین رکھتے ہیں یقین کیا ہوتا ہے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے یقین ایسا ایمان ہے جو متزلزل نہ ہو جس میں جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو تردد نہ ہو اور اس میں ثبوت ہو استحکام ہو دل کا ٹہر جانا کہتے ہیں یقین الما پانی جب ہلنا بند کر دے نا بالکل ساکن ہو جائے تو اس کے لیے پھر یہ صفت بولی جاتی ہے یقین سمجھ گئے بات علم انسان کے پاس ہو سکتا ہے علم کو فار کے پاس بھی ہوتا ہے بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی اعراب پر اس کی ترکیب پر اس کی عربیت پر کتابیں لکھی ہیں اور مرجع بنے ہیں مرجع اس دور میں کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو وہ سی لغت کی ایسی باتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ قاعدہ ایسے استعمال کیا ایسے استعمال کیا یہ تو نہیں کہ وہ صرف وہی ہیں ان سے بڑے بڑے لیکن باہر ان کی بھی ایک حیثیت ہے اتنا کام کیا لیکن ان کے پاس علم ہے ایمان ہے نہیں ہے علم ہے یقین ہے علم میں تزلزل ہے علم کے اندر سبات نہیں ہے دل میں شک موجود ہے جس دل میں شک ہو ریب ہو وہاں پر یقین نہیں آ سکتا یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہے اس لیے آپ شک کو یقین کے مقابلے میں بولتے ہیں یا یقین کو شک کے مقابلے میں بولتے ہیں اور اس طرح سے یقین علم کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں یقین کے تین مراتب بیان فرمائے ہیں ایک ہے علم الیقین ایک عین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہے کیا فرق ہے دونوں میں علم یقین ایسا یقین کہ جو انسان کو علم کی حد تک اطمینان ہو یقین کیا ہے دل کا اطمینان اور سکون کہ جو میں جانتا ہوں وہ درست ہے لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے ایک درجہ اس سے اوپر کا ہے وہ کون سا ہے اپنی آنکھوں سے آنکھوں سے دیکھ لینا یہ عین القین ہے اور اس کے بعد جب اس کو دیکھنے کے بعد محسوس بھی کر لے محسوس کر لے وجدان محسوس کر لے اب یہ حق القین بن جاتا ہے ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے آپ کو مثال دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اللہ ربی ارنی ارے نہیں کہ اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں سبحان اللہ ابھی بات ہو رہی تھی نا عقل کی اور ایمان کی تو اللہ نے کیا فرمایا دکھاتا ہوں فرمایا اولم تو مین پہلے بتا ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے کہ نہیں معلوم ہوا ابھی ان کے دل کا وہ اطمینان نہیں ہے جس درجے کا ان کو مطلوب ہے لیکن ایمان کے منافی نہیں ہے وہ اور اللہ ایمان تو ہے ایمان کیوں نہیں ایمان ہے یہ کون سا یقین تھا علم ان کو علم تھا اور یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے پھر اس کے بعد جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پرندے لو یہ سارا واقعہ کریم میں آتا ہے اور اس کے بعد ان کو اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا خود انہوں نے پرندے جن کو ذبح کیا اور کے ٹکڑے جب ان کو اکٹھا ہو کر ہوا میں اڑتے ہوئے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے جو بھی صورت حال تھی اس کی تفاصر مختلف ہیں ان کو دیکھا اب کون سا یقین پیدا ہوا عین الیقین اور اسے یقیناً انبیاء اور رسول حق الیقین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے کافر جب موت کے وقت اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے نا اسے کون سا یقین حاصل ہو جاتا ہے عین الیقین اور جب اس کو وہ مارتے ہیں ولو ترا عجوف اللدی نفر الملاک ربو ن وجوہ اُم ادبار تو اسے حق الیقین حاصل ہوتا ہے اور یہ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اس لیے فرمایا ہے قرآن آتا ہے نا کہ حج ہی جہنم یہ ہے وہ جہنم یہ دیکھ اس کو یہ ہے اللہ کی کن تم بھی ہاتھ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو فقط رائی تمہ تم نندرون قرآن میں خیر وہ دوسرے مقام پر آیا اسی طرح سے اللہ نے حق القین کی بات بھی کی ہے کہ انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے دیکھنا ہے نا پھر اس کے اثرات اپنے جسم پر محسوس کرنا جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ہے قیامت کے روز جب ان کو عذاب دیا جائے گا سب فوق الحمیم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا فرمایا دکھ قرآن کہتا ہے چکھ اس کو ان کا انت العزیز الکریم بے شک تو بڑا معزز اور مکرم ہے ذرا چکھ اس کو کیسا لگتا ہے یہ کون سا یقین ہے یہ حق یقین ہے جب بھی وہاں پر گیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم ہے اوتاب جہنم جہنم کو لایا جائے گا اس کے ستر ہزار لگامے ہیں ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے مقرر ہیں دیکھا ہے اس کو عین الیقین حاصل ہوا جب اس جہنم میں پھینکا ہے اب اس جہنم کا جو چکھ رہا ہے اس کو حق الیقین حاصل ہو گیا اسی طرح سے اس کے بالمقابل اللہ کے جو مومن بندے ہیں جب وہ جنت کو دیکھیں گے ان کو اس کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا اور جب اس جنت میں وہ چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے ان کو حق الیقین حاصل ہو جائے گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا میں ایسی کیفیات عطا فرما دیتا ہے جو بسا اوقات اس کو حق الیقین کا مزہ دے دیتے کیا صحابہ کرام یہ کہا نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا جنت اور جہنم دونوں کو دیکھتے ہیں اور کیا وہ صحابی کا واقعہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس کو کھجوریں کھانے لگا تو اللہ کے رسول نے جب جنت کی بشارت سنائی تو کھجوریں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو اہت پہاڑ کے پرے سے محسوس کر رہا ہوں اللہ محسوس کرتا ہوں جنت کی خوشبو ابھی دنیا میں ہے ابھی موت نہیں آئی لیکن محسوس کرتا ہے ہے کہ نہیں حق یقین تو اللہ یہ مظاہر دکھاتا ہے دکھاتا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ تاثیر اتارتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ان کا قول یاد آ جاتا ہے وہ کہتے تھے لتمر بی اوقات اقول اہل الجنت فی فی مثل هذا عیش طیب یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھ پر بعض لمحات ایسے آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے اگر اہل جنت کو مل جائیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں یعنی ایسی لذت اللہ عطا فرماتا ہے کیونکہ جنت میں سب سے عظیم لذت کون سی ہے جی قرآن ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا دیدار ہے اللہ کی رویت ہے اور امام بن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں جو عظیم ترین مجالس ہوں گی نا وہاں پر جنتیوں کی وہ کون سی ہوں گی علماء کی ہوں گی جو وہاں پہ بھی اللہ کے بارے میں بات کیا کریں گے اللہ کی صفات کی قرآن کی دنیا کے اندر جو قرآن پڑھا کرتے تھے اللہ ان کے سامنے حقائق کھولیں گے نا تو پھر اس پر بات کریں گے سبحان اللہ اللہ تمقا بل آخرتنون اور اللہ نے جو ہے یہ ایمان بما انزل اللہ کو ایمان بالآخرت سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ملا کر اقتران کے ساتھ ذکر کیا ہے دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے فرمایا کہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں وہی آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو یہ جو آخرت پر ایمان ہے یہ بہت بڑا ایمان ہے اور حقیقت جس کو یہ ایمان میسر ہوتا ہے وہ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے احکامات کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے نفس کو جو ہے وہ تابع کرنا آسان ہو جاتا ہے علم وحی کے وہ بالآخرت ہم یوقینون یقین میں سمجھ لیا آپ نے اور یہاں پہ ایقان ہے یو قینون کا لفظ ہے زور ہے فعال پر باب فعال سے ہے یعنی یہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یعنی آخرت پر یہی لوگ ہیں حقیقت جو یقین رکھتے ہیں کون سے جو ایمان بیمان زلی اللہ رکھتے ہیں وہی آخرت پر حقیقی معنوں میں یقین رکھتے ہیں فرمایا اولا کام اولا المفلحون فرمایا وہی ہیں جو ہدایت کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں اپنے ہدایت کون سی جو ان کے رب کی طرف سے ہے اس ہدایت پر اس ہدایت کی بلند ترین ہدایت پر فائز ہیں اس پر موجود ہیں قائم ہیں اس کو حاصل کیے ہوئے ہیں کس ہدایت پر میرے رب جو ان کے رب کی طرف سے ہے یہ اللہ کا لفظ ہے نا اس لیے میں نے اسے بلندی کا معنی کیا ہے کہ اس ہدایت کی بنا پر وہ بلند ہو گئے ہیں فی ہدانی کا ہے اللہ ہدا کا ہے ہدایت وہ جو انسان کو بلند کر دے اللہ کی نگاہ میں اور دنیا و آخرت میں بلند کر دے اللہ ہدن مر رب ہدن بھی نکرا ہے پھر اس میں تعظیم ہے عظیم ہدایت اور اس کی مزید ایک صفت آ گئی ہے جو اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے وہ کیا ہے رب بھیم وہ ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے ہے ہدم میر مرب بھیم وہی لوگ ہیں یا یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون کہ جو کامل فلاح پانے والے ہیں ہم اور ال کے ساتھ جو ہے نا پھر تخصیص ہو گئی ہے کہ حقیقی فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں کامل فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں اور المفلحون میں پھر فلاح کے کمال کا بھی ذکر ہو گیا اور ان کے ساتھ خاص بھی ہوگی کہ ہدایت اور فلاح اگر کامل کسی کو ملتی ہے تو وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کن کو جن میں یہ صفات متقین موجود ہیں تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمیوں تاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اور ان کو دور کرتے ہوئے ہمیں تمام آلائشوں سے یہ صفات عطا فرما دے بے شک اس کی توفیق کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ وسلم